اللہ کہ اگر تم اس مشین کو چلانے کے لیے کہیں پھنسو تمہیں نہ سمجھ میں آئے تو اس آدمی سے پوچھ لینا میں نے اس کو پورا تیار کر دیا اس مشین کے لیے کیسے چلے گی یہ مشین اگر یہ آدمی تمہیں مہیا نہ ہو تو میں نے کتاب بھی بنائی ہے جس کے اندر سارے سسٹم لکھے ہوئے ہیں اس مشین کے چلنے کے کہانی مشین روکے گی کہانی مشین چلے گی جب رک جائے تو کس طرح چلے گی یہ سارے سسٹم اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے اسی طرح اللہ جل جلالہ و والوں نے ہمیں اور آپ کو بنایا اور سرکار علیہ السلام و السلام کو ہمارا امام بنایا آپ علیہ السلام و السلام کی زندگی کو ہمارے لیے حیات طیبہ بنایا کہ کہیں پھنسو تو پیارے حبیب کی زندگی کو دیکھ لینا تو راستہ مل جائے گا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں جب بھی کوئی پریشانی آتی آپ علیہ علیہ السلام سے سے سے نفیس موجود ہوتے صحابہ اللہ اللہ کے کے کے کے نبی پاس آتے مسئلہ حل ہو جاتا جب حضور اکرم صلی وسلم دنیا پردہ فرما گئے تو کائنات کائنات اندر انسان سب قیمتی مشین ہے جس لیے ساری کو سجایا گیا یہ انسان کہیں کہیں پھنسے پریشان ہو تو حضور اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے کے بعد اس اس کو کو کیا راستہ ملے گا نے لیے قرآن مجید اتارا ہے کہ تم کہیں بھی پھنسو کہیں بھی تمہیں بڑے جانے ہو کائنات کی کافی تمہارے اوپر مسلط ہو جائے تمہاری زندگی کے اندر بے چینی آ جائے تمہاری زندگی کے اندر پریشانی آ جائے تو میں تمہیں نہتا اور بغیر سنبھالنے والا اس طرح نہیں چھوڑ دیا بلکہ میں نے تمہارے لیے کتاب چھوڑی ہے اس کتاب کو اگر تم اپنے آگے رکھو گے اللہ تمہیں ہر پریشانی سے نکال دے گا بیماری کا مسئلہ ہو اللہ نکالے گا پریشانی کا مسئلہ ہو اللہ نکالے گا حکومت سیاست سے لے کر ہمارے گھر کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے ہدایت کا نور ہے اللہ نے پیدائش سے لے کر جنت پہ جانے تک تمام راستے اللہ نے قرآن مجید کے اندر رکھے یہ بات اللہ نے صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ رضی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ اجمعین کو کو کو کو کو سمجھائی سمجھائی تھی یہ یہ بات بات نے نے نے حضور صلی علیہ وسلم کی برکت سے جب سمجھ میں آئی تو ہر ہر موقع موقع پر پر بلندی عطا فرمائی اونچا عطا فرمایا یہ قرآن اس طرح مقدس لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے یہ قرآن مجید اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے مقدس ہے کافی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تو کرتے تھے لیکن جب اللہ کے نبی رات کو قرآن مجید نماز کے اندر پڑھتے تو یہ لوگ چھپ چھپ کر سنا کرتے چھپ چھپ کر سنا کرتے جب تمہارے تمہارے سامنے سامنے محمد قرآن قرآن پڑھے پڑھے یا اس کا ساتھی تو شور شروع کر دیا کرو شاید کہ تم غالب ہو جاؤ ورنہ اس اس کے اندر اندر ایسا ایسا جادو ہے ہے کا اثر کہ تم اپنے باپ دادا مطلب مطلب کر اسلام لے آؤ گے جب تمہارے سامنے بات آئے زور زور زور زور سے سے چیخا کرو کرو شور کیا تاکہ تمہارے شور کی وجہ سے ان کے قرآن کی آواز ہلکی ہو جائے اور تمہارے دل پر اثر نہ کرے اللہ نے اس کو مقناطیس بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافروں میں بات چلتی تھی کہ ابو بکر رات کو قرآن گھر میں زور زور سے پڑھتے ہیں ابو بکر کو خاموش کراؤ ہماری ہماری نسل کے چھوٹے چھوٹے بچے ابو بکر کا قرآن بہت توجہ سے سنتے ہیں توجہ سے سننے کے بعد جب گھروں پر آتے ہیں تو بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کلام پوری دنیا کے کسی انسان کا کلام نہیں ہے اس وجہ سے رہتی ہوں یہ کلام اللہ محمد سے جس گھر کے اندر پڑا جائے گا اللہ کی رحمت اس گھر سے بھر جائے وہ گھر اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے گا جس زبان سے نکلے گا وہ زبان اللہ کی رحمت سے بھر جائے گا جس کا جسم اس کو پھیلانے کی کوشش میں لگے گا اللہ جل جلال اس کے جسم کے اندر رحمتیں نازل فرمائے اس کا سننا عبادت اس کا سنانا عبادت اس کو دیکھنا عبادت اس کو پکڑنا عبادت اس کو پڑھنا عبادت عبادت ساری چیزیں عبادت نہیں آتا تھا لیکن جب قرآن کو بولنا انگلیاں رہتا حق اور سچ ہے حق اور سچ ہے حق اور سچ ہے صرف حق اور سچ کہنے پر اللہ نے اللہ نے اس کی ایسا قرآن رکھی لیکن بدقسمتی سے آج ان ترمیم سے قرآن نکل گیا ہے بڑا بہترین تاج کمپنی کا قرآن گھر کے اندر رکھا ہے بڑا خوبصورت محمل والا اس کے اوپر گلدان رکھا ہے لیکن ہائے افسوس کے رمضان آ جاتا ہے پھر بھی بمشکل یہ قرآن پا پاتا ہے تبھی زندگیوں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہے تبھی زندگیوں کے اندر ایک عجیب سی پریشانی ہے حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کا معاملہ ہی کچھ اور تھا قرآن کا اثر ہی کچھ اور تھا ایک صحابی بیٹھے ہیں اور صحابی بیٹھے ہوئے گھر کے اندر رات کا وقت ہے قرآن پڑھتے پڑھتے دل چار زور سے پڑھو زور سے پڑھنا شروع کر دیا یہاں پر گھوڑا کھڑا ہے وہ بلٹنے لگ گیا اچھلنے لگ گیا اب قریب بچہ لیٹا ہوا ہے ڈر ہے اس بات کا کہ یہ گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچائے تو قرآن کو آرام آرام سے پڑھنا شروع کیا پھر قرآن پڑھنے میں مزہ آنے لگا کہ چاہ قرآن کو تھوڑی سی تیز آواز سے پڑھو پھر تیز آواز سے پڑھنا یہ اچھلنا شروع ہو گیا پھر ڈر لگا کہ قریب ہے کہ بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے آواز قرآن کی اور آہستہ کر دی اس طرح تین مرتبہ کیا پر مجبوراً آہستہ سے قرآن پڑھا جب صبح کا وقت قریب ہوا تو کے بعد بات اٹھایا تو اپنے سر کے تھوڑا سا دور ایک اوپر آسمان کی طرف نور جاتے ہوئے دیکھا دن کا وقت آیا پیارے حدیب کے محفل میں آئے یا رسول اللہ کو عجیب مانگا ہوا دل چاہتا تھا قرآن تیز پڑھو لیکن تیز پڑھنے کی وجہ سے یہ بتکتا تھا اور نقصان ڈر تھا کہ بچے کو نقصان نہ پہنچے تو میں آواز آہستہ کر دیتا لیکن جب بھی قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھنے میں مزہ آتا قرآن پڑھنے میں لذت آتی پھر قرآن کو تیز پڑھنا شروع کر دیتا یا رسول اللہ پھر ڈر ہوتا کہ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے لیکن جب میں نے دعا کی وہی منظر دیکھا اپنے سر سے تھوڑا سا دور نور اوپر آسمان سے چڑھتا ہو گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کو ایسے پیار سے پڑھ رہے تھے قرآن کو ایسا محبت سے پڑھ رہے تھے ایسے مزے لگا لگا کر پڑھ رہے تھے کہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے اور اگر تم ساری یاد قرآن مجید زور سے پڑھتے رہتے تو آج سارا مدینہ ہوا آسمان کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اپنی آنکھوں سے دیکھ ایسا قرآن سے عشق کا صحابہ کہ جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا قرآن سنا کرتے بے عزیز آج ہماری زندگی سے قرآن نکل گیا ہے اس وجہ سے زندگی کے اندر ایک بے رونقی ہے اور زندگی کے اندر پریشانی ہے زندگیوں کے اندر تنگیاں ہیں قرآن سے دور رہنے کی وجہ سے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی بڑی کی زندگی میں قرآن تھا جس طرح ہمارے یہاں پر گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں دن دن کے گانے بجنے کوئی غم کی بات نہیں ہے تیز فلمیں چلنے کی کوئی غم کی بات نہیں ہے صحابہ کے زمانے میں کچے گھر ہوا کرتے تھے اگر اندر کوئی بات کرے تو ہماری آواز آیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحجد میں بچے سے لے کر جوان تک سب تحجد میں ایسے قرآن پڑھتے جیسے پرندوں کی کی کی کی صبح آواز آواز آتی ہے ایسے سارے مدینہ کے اندر سے قرآن مجید آیا کرتی کبھی جادو شکایت نہیں تھی کی نہیں تھی ایک دوسرے سے نفرتوں کی شکایت نہیں تھی اس کی بنیادی وجہ قرآن مجید زندگیوں کے اندر تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوق اپنی خلافت کے زمانے میں پہاڑ کے کونے پہ چڑھے آس پاس ساری فوج ساتھ ہے آس پاس کوئی شاعری کی جگہ نہیں ہے پشید پسینے سے سارے بھرے ہوئے اچانک سے حضرت ابو بکر رک گئے حضرت عمر رک گئے فوج نے کہا اے عمر کیا بات ہے اتنی زبردست گرمی ہے کوئی شاعری کی جگہ نہیں ہے آپ رک گئے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا پہاڑ کے نیچے ایک جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں ہم نے بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور جب میں رات کو اونٹ واپس لے کر آتا تھا تو میرے والد خطاب کہتے تھے عمر تو کون سی کامیاب والی زندگی گزارے گا کہ تو یہ اونٹوں کو لے کر جب جاتا ہے واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں تجھے اونٹ بھی چارا نہیں آتے تو بڑا ہو کر کیا کرے گا آج اس قرآن کی برکت سے اللہ نے ساری دنیا کا امام بنا دیا آج اس قرآن کی برکت سے اللہ نے ساری دنیا کا امام بنا دیا آج تنخواہوں میں برکتیں کیوں ختم ہو گئی اولادوں کے اندر برکتیں کیوں ختم ہو گئی زندگی کے اندر چین سکون راحت اطمینان کیوں ختم ہو گیا اس لیے کہ صبح اٹھتا ہے تو موبائل دوپہر کو بھی موبائل رات کو بھی موبائل دکانوں کے اندر بھی موبائل صبح اٹھتے ہوئے زبان کے اندر قرآن نہیں ہے رات کو سوتے ہوئے زبان کے اندر قرآن نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے زندگیوں کے اندر بے چینی رکھی ہے زندگی کے اندر پریشانی رکھی ہے

مزاج بنا ہوا ہے جن کو قرآن پڑھنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سردی کی راتیں اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی جیسے ہی حضرت فاطمہ نے نماز شروع کی ہے اور ساری رات نماز میں قرآن پڑھتی رہی صبح تک بالکل تعجب کا وقت قریب ہوا شراب پھیرا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی اے اللہ یہ ساری کی ساری رات تیری عبادت کے لیے چھوٹی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید سے ان کا جی نہیں بھر رہا قرآن مجید سے ان کا دل نہیں بھر رہا آج میرے عزیز محترم بھائی دوستو ہمیں کیوں قرآن پڑھنے کا جی نہیں کر رہا آج ہمیں کیوں قرآن مجید پڑھنے کا دل جی نہیں چاہتا قرآن مجید پڑھنے کا مزہ کیوں نہیں آتا دیکھو بھائی ایک آدمی نسلے کی دوائی بیچ رہا ہو اور نسلے کی دوائی بیچ کے بیچتے وہ آواز اس کے لیے کچھ نظر بہ رہا ہو ہاں وہ دوائی بیچے گا کوئی اس کی دوائی نہیں لے گا اس کو کہیں کہ بھائی تمہیں مشکل خوشبو آ رہی ہے اس کو مشکل خوشبو نہیں آئے گی اس لیے کہ اس کا نام خراب ہے اس کو بابا یہود کی خوشبو آ رہی ہے فلانا مہنگا اثر ہے اس کی آپ کو خوشبو آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو خوشبو نہیں آ رہی آس پاس سب کو خوشبو آ رہی مجھے کیوں نہیں آ رہی اس لیے جس کا نام خراب ہے آج یہ قرآن کی لذت محسوس کیوں نہیں ہوئی دل گنا اس سے گندا ہوا ہوا ہے دل ناجائز تعلقات سے گندا ہوا ہوا ہے زبان گانوں سے بھری ہوئی ہے زبان گلیوں سے بھری ہوئی ہے زبان عقیدتوں سے بھری ہوئی ہے تہان تشریحوں سے بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے کا جی نہیں چاہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں دن میں ایک قرآن رات کو ایک قرآن تراوی میں ایک قرآن اس طرح پورا رمضان ختم ہوتا ہے اکسٹھ قرآن پورے ختم ہو جاتا ہے اکسٹھ قرآن پورے ختم ہو جاتے ان کی زبانوں پر قرآن جاری ہے ہماری زبانوں پر کیوں نہیں جاری وہ جب پڑھتے ہیں تو بند کرنے کا جی نہیں چاہتا ہم جب کھولنا شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھی ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے قرآن مجید کے جی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیاد کی وجہ دوستو ہمارے اندر گناہوں کی گندگی ہے گناہوں کی گندگی ہے صبح صبح ٹیپ کے اندر چلا دیتے ہیں دکان کے اندر برکت ہوگی کارخانے کے اندر برکت ہوگی برکت تو انسان کے خود کے پڑھنے سے ہوتی ہے خود کے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے قرآن کی ایک بھی صورت کے اندر طاقت کا اندازہ لگاؤ آج تک کرسی جو پڑے گا رات کو اللہ اس کی حفاظت کرے گے تین دفعہ پڑے گا اللہ اس کی گھر کی حفاظت کرے گے سات دفعہ پڑے گا اللہ اس کے پورے علاقے کی حفاظت کرے دارالعلوم دیوبند کے اندر خزانچی نے تالے کے اندر آیت کرسی پڑھ کر بھوک مار دی رات کو چور آیا اور چور آنے کے بعد تالے کو توڑ رہے کہ خزانے اور یہ مدرسے کے خزانے اس کے پیسے رکھے ہوں اس سے نکال دوں پیسے ساری رات تالا توڑ کے ارے انہیں خزانتی پیچھے توڑ کے بعد آ کر کہنے لگے میں ہوں میری دیکھو تو کیسے توڑے میری دیکھو تو اس تالے کو کیسے توڑے آج اس کو چوری کی شکایت نہیں ہے اس کو یہ پریشانی کی شکایت نہیں ہے کیا ہماری زبانوں پر یہ الفاظ نہیں کھانے میں پیسے رکھنے کے غائب ہو گئے جیب میں پیسے رکھنے کے غائب ہو گئے جیکٹ میں پیسے رکھنے کے غائب ہو گئے کیا بنیادی وجہ ہے اللہ نے امان دیے امان یا آیت کرسی کے اندر کیسی طاقت اللہ نے رکھی ہے جو آدمی اس کو اکیس دن تک روزانہ اکتالیس مرتبہ پڑھتا رہے گا اللہ ہر جانو سے اس کو صاف کر دے گا آیت کرسی کے اندر ایسی طاقت ہے لیکن قرآن کو کبھی جین لگایا یہ باقی چیزیں آسمان کو دیکھ کر کبھی جی بھرتا آدمی بوڑھا ہو جائے گا سو سال کا کبھی نہیں پیتا پانی پینے کا آپ جی کرتا ایسا ہوا ہے کبھی یہ چند چیزیں ایسی ہیں آسمان کو دیکھ کر کبھی جی نہیں بھرے گا پانی کو پی کے کبھی جی نہیں بھرے گا قرآن مزید کی ایک آئے تو ہزار روپئے پکڑ لو کبھی جی نہیں اتارے گا کہ قرآن مزید کا کون سا ہے ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز لے لو انگلش کی ڈیفینیشن لے لو کچھ بھی لے لو کوئی اشعار پڑھنا شروع کر دو تھوڑی دیر پڑھو کے بھی اٹھتا جائے گا لیکن قرآن مزید اس کی کتاب اس کو پڑھ پڑھ پڑھتے رہو پڑھتے رہو جی کبھی نہیں اٹھتا ہے بلکہ اور مزہ بڑھتا چلا جائے لیکن میرے عزیزوں بدقسمتی سے ہم نے زندگیوں سے قرآن کو نکال دیا اس وجہ سے آج اللہ نے زلیل و خوار کیا ہے جاؤ باہر ممالک میں جن کے سفر ہوئے تو راج زبور انجیل ان کی نیچے رکھی ہے قرآن مجید اوپر رکھا ہوا ہے قرآن مجید سے ریسرچ کر کر وہ اپنے سارے کام کر رہے ہیں لیکن آج بھی جتنا مجمع بیٹھا ہے اس سمے ہر ایک سے سوال کر رہے بتاؤ کتنا قرآن روزانہ پڑھتے ہیں کتنی قرآن سے یاری لگائی ہوئی ہے کتنی قرآن سے دوستی لگائی ہوئی ہے جس نے اس کو آگے رکھا ہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو پیچھے نہیں کر سکتی اور جس نے اس کو پیچھے رکھا ہے جس قوم کا بھی ہو چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو اللہ اپنی قدرت سے زمین و بوار کرے گا اس نے اس کو پیچھے رکھا ہے تو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں قرآن کو کتنا حصہ دیا ہے اگر بڑی عمر ہو گئی نہیں پڑا صاف فرمایا اگر بڑی عمر ہو گئی اور نہیں پڑا کل قیامت کی جب اس کو اٹھایا جائے گا اس کے چہرے کے اندر بھاگ نہیں ہو وہ نابینا ہوگا ممن کا مکان ذکری فنی نرم نمائش کا جو ہمارے ذکر سے قرآن سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو بند کر دیں يوم القيامة عاما قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گی وہ کہے گا قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا مجھے کیوں اندھا اٹھایا حالانکہ دنیا میں تمہیں دیکھنے والا تھا قال كذلك اتت آياتنا فنسيتها تو نے دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو بھلایا ہمارے قرآن کو بھلایا ہمارے قرآن کو چھوڑ دیا تجھے پرواہ نہیں کی ارے مومن کی شان کے خلاف یہ چوبیس گھنٹے گزر جائے گی قرآن مجید کو نہ پڑے حضرت مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی کروٹ کروٹ پر مغفر فرمائے جنہوں نے ساری دنیا کے اندر اللہ نے ان کی برکت سے تبدیل کا کام شروع کیا انہوں نے فرمایا میں نے بہت سارے مجاہدے کیے بہت سارے مجاہدے کیے دین کے لیے مجھے سب سے زیادہ نور رات کو قرآن مجید پڑھنے سے ملا سب سے زیادہ نور رات کو قرآن مجید پڑھنے سے ملا کا قرآن مجید اچھے انداز سے پڑھنے والا اس کا اللہ قرآن ایسے سنتے ہیں جیسے ہم لوگ گانے گانے کا گانا ایسا غور سے نہیں سنتے جیسے اللہ یہ اللہ تعالیٰ ہمردنی ربی میرے رب نے میری تعریف میرے بندے نے میری تعریف کی ہے ہمر میرے بندے نے میری تعریف کی ہے اللہ جلالہ ہم دیتے ہیں لیکن میرے اندر جو ہم نے زندگیوں سے قرآن کو نکال دیا ہے زندگیوں سے قرآن کے اندر ہم نے قرآن کو جگہ نہیں دی ہے اس وجہ سے میرے اندر جو ہم اور آپ قرآن کے بارے میں غور و فکر کریں اس کو وقت دیں اس سے جی لگائیں دیکھو میرے اندر جو کبھی بھی کسی چیز کا نور فوراً نہیں ملتا آج کے روکو پڑھو گے تو کل میں اس عبارہ پڑھو گے میرے بات اس لیے شروع کی کہ کل سے سوچ رہا تھا اس بات کے بات ہو پھر جی میں آیا کہ رمضان قریب ہے اگر ابھی مجبوری کے اندر تاکید ہو گئی تو امید ہے کہ ڈھائی مہینے کے اندر اگر اٹک اٹک کے پڑے گا تو رمضان میں کم از کم ایک تو قرآن ختم ہوگا بندہ احتکاب پہ بیٹھنے والے کا بھی یہ قرآن ختم نہیں ہوتا اس لیے زبان گندگیوں سے اتنی ہر مہینے کے قرآن اس کا رمضان میں پورا نہیں ہوتا ایک ایک کتے پورا سال نہیں پڑا اور وہ غیر حافظ قرآن جنہوں نے یاسین کو پابندی سے پڑھا ہے آج وہ یاسین کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے حافظ قرآن پڑھ رہا ہے قرآن آسان کتاب ہے لیکن اس کو وقت تو دیں بغیر سیکھے کے مکئی نہیں بنتا بغیر سیکھے کے ڈرائیونگ نہیں کرتا بغیر قرآن پڑھے قرآن کرنا آ جائے گا بغیر محنت کی دنیا نہیں آتی بغیر محنت کے قرآن آ جائے گا اس وجہ سے میرا کو ہم قرآن اپنی اندر کی بے چینی ختم کرنا چاہتے ہیں اشتراک ختم کرنا چاہتے ہیں پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی اسی ندی کے اندر قرآن کو جی چاہے نہ چاہے جگہ میں ہر وقت ایک قسم کی کیفیت نہیں رہتی ہر وقت آج بڑا مزہ آ رہا ہے آج بڑا جی چاہ رہا ہے قرآن پڑھنے کا تو قرآن پڑھ لیا آج نہیں چاہ رہا قرآن پڑھنے کا تو قرآن کو چھوڑ دیا جب ہر حال میں قرآن پڑھے گا پھر اللہ اس کو کیفیت نصیب ہم نے ایسے بزرگ دیکھے جنہوں نے ناشتے چھوڑ دیے تلاوت کی خاطر ناشتے چھوڑ دیے مجمع بلائی کھا رہا ہے اور چیزیں کھا رہا ہے اور جیل رکھے اور زیتون رکھے گے سارے لیکن ان کی پوری قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو تو ان کو مزہ نہیں آتا جہاں مدرے سے فارغ ہوتے ہیں ان کے بیگ سے قرآن نکلتا ہے اور ایسے قرآن میں مصروف ہو جاتے ہیں جیسے ان کے اور اللہ کے درمیان میں تیسرا کوئی نہیں ہے قرآن مجید سے محبت قرآن مجید سے تعلق معمولی بات ہے دیکھو روزانہ پڑھنے پر فیصلہ ہے جو مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے سورت الملک روزانہ پڑھے گا یہ ملک اس کے مرنے کے بعد اس کے اوپر پر بچھائے گی یہ سورت اے اللہ کے روزانہ میں تلاوت کرتا تھا ایک سورت اندازہ تو لگاؤ ایک سورت اس کے اوپر پر بچھا دے گی اے اللہ اگر تو اس کے اس کے اوپر سے آزاد ہٹا دیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر تو اس کے اوپر سے آزاد نہیں ہٹاتے تو مجھے اپنے قرآن سے باہر نکال دے حدیث سنا رہا ہوں مجھے اپنے قرآن سے باہر نکال دے اللہ جل جلالہ ہم منا سورہ ملک کی سفارش پر اس کی مغفرت کر دے یہ کب ہے ایک مہینے میں ایک دفعہ پڑھنے پر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنے پر معمول تھا اس کا روزانہ پڑھنا قرآن سے جوڑ تھا قرآن سے تعلق تھا تو جو روزانہ صبح یاسین پڑھے گا اللہ سارے دن کے کام آسان کر دیں گے ساری مشکلات اللہ آسان کر دیں گے جو تین دفعہ قل اللہ پڑھے گا اللہ جب کے قرآن کا ثواب دیں گے جو بارہ مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو چار قرآن کا ثواب دیں گے آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھنا پچیس فیصد قرآن پڑھنے کا ثواب چار دفعہ پڑھنا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ایمان کی باتیں ہیں لیکن میرے عزیز محترم بھائی دوست بزرگوں ابھی مجھے کہا جائے آیت الکرسی پڑھنے کا سو روپے سب کو بھول جاؤں گا ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کے پانچ سو روپے سب کو بھول جائیں گے مزید ایسی بھری رہی ہے سب تک بھی سارے کے سارے ہی نماز میں بیٹھے ہوں گے اندر قرآن سے تعلق نہیں قرآن سے ہونے کا یقین نہیں ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے نا رحیم کے لیے کو الحمد للہ کے علی کے ساتھ لگائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ جو اکتالیس مرتبہ روزانہ اس کو روزانہ پڑے گا فرض اور سنت کے درمیان فجر میں اور پانی میں دم کر کے سارے گھر والوں کو پلائے گا اللہ پاک سارے جادو دونوں اور ہر قسم کی بیماری سے اللہ اس کو نجات دے دے ہر قسم کی بیماری سے اللہ اس کو نجات دے دے جس کا کوئی مسئلہ اٹھا ہوا ہے چالیس دن تک یہ عمل کر کر اللہ سے دعا کرے اللہ اس کو اس مسئلے سے آزاد کر دے میرے عزیز محترم بھائی دوستوں بزرگوں قرآن مجید ایک طاقتور عمل ہے ایک طاقتور چیز ہے یہ ایمان کا پاور ہے ایمان کا پاور ہے اس وجہ سے میرے عزیز جو بڑی عمر والے نہیں پڑھا وہ اپنا وقت نکالے اور جو جو جن کے گھر میں بچے ہیں اللہ کے واسطے ان کو حافظ قرآن بناؤ آپ کے بچے بھوکے نہیں مریں گے انجینئر کو تو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کو تو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کسی کو کو اور خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اللہ کی قدرت سے سے ان کو ہے اس وجہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ دن جب رسی کا آدم ہوگا ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہوگا اور ہر آدمی دوڑ لگا رہا ہوگا بھاگ رہا ہوگا اس درمیان کے اندر اللہ حافظ قرآن کے ماں کو بلائیں گے جنت کا جوڑا پہنائیں گے اور تاج ان کے سر پر پہنائیں گے صرف اس وجہ سے کہ تیرے رتبے سے جو بچہ پیدا ہوا اللہ نے اس کو قرآن کا حافظ بنایا تو نے قربانی دی جون جولائی کی چھٹیوں میں وہ منہ بناتا تھا تو اس کو بدل سے بھیجتا تھا قربانی دی ساری دنیا کے تین ملا بن جائے گا اس کو حافظ بنانا انجینئر بنا ڈاکٹر بنا یہ تین چکروں میں پھنسا دیا لیکن اس نے حافظ قرآن بنایا اس کے سر کے اوپر ایک داج پہنایا جائے گا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جو سورج ساری دنیا کو بروبر کرتا ہے اس کے ایک داج کی روشنی ہوگی اور اللہ جل جلال محمد عباد و حافظ سے قرآن سے فرمائیں گے اس طرح دنیا کے اندر مدی مدی سے پڑھتا تھا سور فاتحہ سے پڑھنا شروع کر ملن جی نتی ورناس تک جتنے درجات بلند ہوئے اتنی اللہ نے تجھے جنت دے اس وجہ سے میرے عزیز محترم بھائی دوستو حافظ قرآن بڑی نعمت ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ خود نہیں پڑھ سکے اپنے اندر احساس پیدا کرو کیا مبارک بچے ہوتے ہیں میرے عزیزوں بڑی خوشی ہوتی ہے اب تو ایک فضا اللہ نے بنا دی ہے اب تو شاید حافظ قرآن بنانے میں شرم نہیں ہے ایک اللہ نے فضا بنا دی ہے معاف کرنا محروم ہے وہ کوشش کرنے تو الگ بات ہے جن کے بیٹے ہو بیٹیاں ہو ایک بھی حافظ قرآن نہ ہو اب تو لگڑا جھولا ہو گیا اس کو مدد سے بھیج دو یہ تو کسی کام نہ رہا اس کو مدد سے بھیج دو ارے ہم اپنے سمجھدار بچوں کو قرآن کیے بھیجیں جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کو چوٹیوں تک پہنچائے گا دنیا میں بھی اللہ اس کو آگے بڑھائے گا آخر میں بھی اللہ اس کو آگے بڑھائے گا اس وجہ سے ہم اور آپ آج سے نیت کریں پکا عزم کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھوں میں قرآن کو تھمایا تھا جس کی وجہ سے صحابہ کیا تھا صحابہ کا حال سامنے پتلی روٹی رکھی ہے صحابہ اس پتلی روٹی گندم سی بنی ہوئی روٹی کو سمجھتے تھے ہاتھ صاف کرنے کا کپڑا ہے نمک کی چٹانوں کو دیکھ کے یہ یاقوم اور مرجان کی جو چٹانیں بنی ہوئی ہوتی اس میں جو سفید کلر کے پتھر ہوتے ان کو دیکھ آپس میں کوئی نمک چٹان ہے اتنے صحابہ سادے پتی روٹی رکھی ہوئی ہوتی وہ سمجھتے ہاتھ صاف کرنے کا کپڑا رکھا ہوا ہے صحابہ اتنے صاف تھے اتنے سادے تھے لیکن و کشرا کے اندر جب اللہ اکبر کا نعرہ لگایا سارا و کشرا کا گئی ہے ہم آئے نہیں ہم تمہارے پاس بھیجے گئے یا یا مسلمان ہو جاؤ جزیہ دینا شروع کر دو یا پھر ہمارے ساتھ جنگ شروع کرو تمہارے پاس کیا ہے تو ہم سے جنگ کرو گے ہمارے پاس اللہ نے قرآن جیت دیا وہ ساری رات حرام کاری میں لگے ہوتے صبح جل گئے قرآن پڑھنے میں لگے ہوتے اور صبح جب میدان کے اندر جب لگاتے اللہ جل جلال و محمد والا اور قرآن کو آگے رہنے یادوں کو بلند کرتا آج کراچی والے پریشان ہیں گلیوں گلیوں کے اندر ٹینشن مارکیٹوں کے اندر ٹینشن گھروں کے اندر ٹینشن کیا ہو جائے اس کی دنیا کی وجہ قرآن کو چھوڑا ہے خالی بچوں کو پڑھا کے خالی ہونا بھی کام نہیں ہے ہر ایک کا معاملہ اس کی سے ہے ہماری زندگی کے اندر قرآن آئے بتکلف ہم قرآن کو بھولیں اور ان گناہ سے توبہ کرے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ قرآن سے محروم ہوتا ہے قرآن سے محروم کرتا ہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کئی سال مسجد نبی کے اندر عمارت کی منہ سے بہت خوشبو آتی ہے شاگردوں نے کہا کہ دن رات آپ کی منہ سے خوشبو آتی ہے وجہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا سو, سوتے سوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاصم تو قرآن بڑے مزید سے پڑھتا ہے تیرا قرآن اللہ کو بہت پسند ہے میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے منہ سے بوسا لے تیرے منہ کا بوسا لے لوں آپ علی صلاح وسلام نے بوسا لیا اس وقت سے لے کر آج تک منہ سے خوشبو آتی اس وقت سے آج تک منہ میں خوشبو آتی آج چہرے پہ پریشانی بدن لا کر ہو گئے کاروبار نہیں ہے کچھ بھی نہیں اس لیے کہ زندگی کے اندر قرآن نہیں تو آج سے عزم کریں میرے جو ہم اور آپ قرآن کو وقت دیں گے جنہوں نے پڑھ لیا بہت مبارک روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر پڑھنا شروع کریں تاکہ رمضان تک اس قابل کو ہو جائے کہ روزانہ افسوس کے ساتھ ایک سپارہ پڑھ لیں اور نادری کراچی کے اندر ایسے نوجوان لڑکے موجود ہیں جو روزانہ رمضان میں ایک ایک قرآن ختم کرتے ہیں اور غریب میں ایماندار گھرانے کے لڑکے ہیں ماندار گھرانے کے لڑکے ہیں اللہ نے ان کو جذبہ دیا ماحول کی برکت سے جب انہوں نے یاری قرآن سے لگائی عشق کو سے لگایا پھر اللہ جل جلالہ ہم والے نے ان کو وہ تحفہ بھی عطا فرمایا ایک ایک دن میں باون باون طواف نوجوان کرتا باون باون طواف رمضان کے مہینے میں طواف کرنا آسان نہیں ہے باون باون طواف یہ کیا وجہ ہے اندر قرآن کا نور ہے وہ کہہ رہے طواف کرتے کرتے قرآن ختم مفتی علی صاحب روزانہ میرے درد میں فرمایا دس سپارے کا معمول ایک سال نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاتے تو بعد بیٹھے پورا قرآن ختم کرتے ایسا قرآن سے تعلق کے اندر چین سکون اطمینان سارا غلام بنا ہوا ہے سارا مجمع اشارے پر کام کر رہا ہے اس لیے کہ یہ قرآن کے غلام بنے ہم نے قرآن کو چھوڑا خبیص لوگ ہم پر مسلط ہو گئے زلیل لوگ ہم پر مسلط ہو گئے نہ ان کو ہماری پرواہ نہ قرآن کی پرواہ نہ دین کی پرواہ نہ ہماری شریعت کی پرواہ اس وجہ سے میرے کہتی آج سے ہم اور آپ پچھلی زندگی پر توبہ کریں اور اب نیت کریں کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کو جگہ دیں سب نیت کرنے والے ان شاء اللہ اس کا حل یہ میرا چیزوں جنہوں نے پڑھ لیا بہت مبارک روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی نیت کرے ایک ہی گروپ کو وقت نکال کر ہمت کر کر کوشش کر کر پڑھے تاکہ رمضان تک تھوڑی قوت پیدا ہو جائے فرمایا رمضان کے اندر جس نے جو عمل شروع کر دیا پابندی کے ساتھ اللہ سارا سال اس کو توفیق دے ابھی قریب قریب دو مہینے سے کچھ دن زیادہ ہے اگر سے نیت کر لے گا گا اور رمضان میں قرآن قرآن ختم ختم کرے اللہ سارا سال ہر مہینے کرنے کی توفیق دے تو سب کوشش کریں گے نا اللہ اور جنہوں نے نہیں پڑھا بھائی وقت نکال کر کسی سے سے سے بھی قرآن کو صحیح انداز پڑھنے کی کی کوشش کوشش کریں کریں سب گے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کے زیادہ توفیق عطا فرمائے